عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ تو بوڑھے ہو چلے آپ نے فرمایا مجھے خود الواقعہ المرسلات نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستانوے یہ حدیث صحیح ہے